مبلغ کے اوقاف کا بیان ہے کس کا بیان ہے مبلغ جو ہوتا ہے داعی جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا اوقاف ہونے چاہیے نمبر ون اس کی دعوت کو دیکھو کہ وہ دعوت کس چیز کی دے رہا ہے نمبر دو اس کے کردار کو دیکھو کہ اس کا اپنا کردار کیا ہے بظاہر تو سب کچھ ہے لیکن اندر سے سمجھا یہ نہ ہو اور نمبر تین کہ وہ اپنے بارہ میں کیا کہتا ہے اس کا اپنے بارہ میں کیا ہے کہ میں کوئی مقدس ہستی ہوں یا میں عام ایک مسلمان ہوں بات سمجھ لیجیے نمبر تین من آسانوں کا تعلق ابھی جو گزرا ہے شکوا وقال وکال کا لا تسما اس کے ساتھ لگ رہا میرے طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا کافر کہتے تھے قرآن نہ سنو بلکہ شور مچاؤ کیا کرو ہو سکتا تھا کہ شور جو کرے اور نبی علیہ السلام اس شور کی وجہ سے تنگ دل ہو کر تبلیغ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام شور سے تنگ آ کر بولو صحیح شور سے تنگ آ کر تبلیغ چھوڑ کر گھر میں اللہ پاک نے پہلے تبلیغ کے فضائل بیان فرمائے کیا بیان فرمائے بمن آسن احسن من دا بھائی حضرت تبلیغ بند نہ کرو تبلیغ بڑی اونچی چیز ہے بڑی پھر آگے فرمایا خوش خلکی کی تعریف کی تستغل ہاتھ تو ون سیا خوش خلکی اور بد خلکی برابر نہیں ہے بلکہ خوش خلقی اختیار کرو گے تو دوست بن جائیں گے دشمن سمجھ رہے ہو خوش خلقی کی تعریف کی پھر حضرت کو فرمایا حضرت آپ بھی خوش خلقی سے کام لو اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو فخت ہے تو بس ہے ممکن تھا کہ ان کے لغ اور لغویات کی وجہ سے آپ تنگ ہو کر گھر میں بیٹھ جاتے تبلیغ بند کر دیتے تو اللہ نے پہلے تبلیغ کے فضائل بیان فرمائے پھر خوش خلقی کے فضائل بیان فرمائے پھر خوشخرکی کا حکم دیا اور اس کے بعد غصے کا علاج بھی کر سمایا اب پڑھو ومن آسن او یہ متعلق ہے شکوہ ثانی کے ساتھ سمجھ رہے ہو اور کون زیادہ بہتر ہے اس انسان سے ادرو بات کے اس انسان سے جس نے دعوت دی ہے طرف اللہ پاک کے سمجھا جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس انسان سے کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے سمجھا بھائی یہ کون ہے بندہ جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف سمجھا سی حاشیے پر تمہارے پاس لکھا ہے پہلا قول اللہ نقصی مدارت والا کہتا ہے ہوبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا توحید مدار کا والا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت دی ہے سمجھ رہے ہو آگے دوسرا قول جو ہے وہ راج قول وہی ہے ہاد ہی دتن فی کل من دا ہی دتن فی کل من دا یہ آیت عام ہے ہر اس انسان کے بارے میں جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے یہ کال الحسن و ابن ابھی ہاتھ لکھا ہے نیچے لکھا ہے کرو مانا یہ عام ہو گیا اللہ پر لکھا نمبر اول دعوت نمبر اول مبلغ کا کام کیا ہے کہ دعوت اللہ دے کیا دے اللہ کے دین کی دعوت دے وہ اور کون زیادہ بہتر ہے اگر وہ بات کے اس انسان سے جو دعوت دیتا ہے طرف اللہ تعالیٰ سوال نمبر دو کردار نمبر دو ہاں سن لو آج جو مبلغین کی تبلیغ اثر نہیں کرتی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مبلغین کا اپنا عمل نہیں ہے سن رہے ہو مبلغ کے لیے اول شرط جو ہے وہ کردار ہے وہ کیا ہے کردار ہونا چاہیے سمجھا دنیا سے بے رغبتی آخرت کی طرف توجہ اور دین پر پورا پورا عمل ہونا چاہیے یہ انسان کے لیے دائی بنتا ہے وہ عامل فالحن اور خود بھی عمل کرتا ہے نیک اور خود بھی عمل کرتا ہے نیک عاملہ کے نیچے خود بھی لکھا ہے خود بھی عمل کرتا ہے نیک وقالا نمبر تین دعوی نمبر تین اپنے بارہ میں اس کا کیا عقیدہ ہے اور کہتا ہے کالا کے نیچے لکھا ہوگا اظہار اطاعت کے لیے اظہار اور کہتا ہے من المسلمین بے شک میں بھی عام مسلمین سے ہوں میں بھی میرے اوپر بھی شریعت لاگو ہوتی ہے میں مستثنا نہیں ہوں میں بھی شریعت پر عمل کرتا ہوں اور میں بھی نماز پڑھوں گا میں بھی روزے رکھوں گا میں بھی توحید اختیار کروں گا اور کہتا ہے بے شک میں مسلم ہوں سے ہوں بلا تفصیل حسنا بس تبلیغ کی فضائل بیان کر کے اب خوش خلقی کی تعریف ہو رہی ہے بلا تفصیل حسنا لکھا ہے مقدمہ یہ کیا ہے مقدمہ ہے پہلے تعریف ہے خوش خلقی کی اور نہیں برابر خوش خلکی بل سیاتوں اور بد خلقی حسنا کا مانا مدارات لکھا ہے اور سیاح کا مانا غلزہ لکھا ہے غلزہ کا مانا بد خلقی درستی سختی کرنا میں مانا مرادی کر رہا ہوں اور نہیں برابر خوش خلکی اور نہ بد خلکی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے کیا لکھا ہے بلکہ ہر ایک کا اثر اور نہیں برابر خوش خلکی اور نہ بد خلکی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے اے دفعہ اب آ گیا حکم حسن خلق حکم حسن خلق دفاع کر کس چیز کو دفاع کر بدی کو کیا دکھائے بھائی بدی کو حصول لکھائے دفاع کر بدی کو برائی کو اس طریقے کے ساتھ جو یہ بہتر ہے بد خلکی کو اور بدی کو دفاع کر تو اس طریقے پر جو یہ بہتر ہے فیض اللہ بس فوراً وہ انسان جو درمیان تیرے اور درمیان اس کے دشمنی ہے گویا کہ وہ دوست ہے حمیم ان کراگتی دوست ہے یوں لگے گا کہ قریب تر تیرا دوست بن جائے گا وہ تیرے اخلاق سے متاثر ہو کر دشمنی ترک کر کے تیرا دوست بن جائے گا لیکن فیض الدی کے نیچے لکھا ہے بشرط سلامت تباہ فیض الدی کے نیچے بشرط شرط کے سلیم تباہ ہو گئے تو وہ تیری خوش خلکی سے ضرور متاثر ہوگا اور وہ دشمنی چھوڑ کر کیا بن جائے گا دوست بن جائے گا اگر سلیم التبا انسان نہیں ہے تو اس کے ساتھ جتنا بھی خلق اختیار کرتے رہو وہ کبھی دوست نہیں بنے گا فیض اللہ فوراً وہ انسان جو بشرط سلامت تباہ جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے گویا کہ وہ دوست ہو جائے گا خراب کی لیکن وہ ما اور نہیں دیے جاتے یہ نعمت نہیں دیے جاتے ہاتھ امیر کا مرجا ہا امیر کا ہا ہاسانہ ہے کیا ہے بلا تستاویل حسانہ تو غلط سے کیا الحسانہ اس کا مرجع ہے اور نہیں دیے جاتے یہ نعمت خوش خلکی والی فادار ہو مگر وہ لوگ جو مستقل مزاج ہیں فادارو کا مانا ہاں وہ لوگ جو بولو صحیح مگر وہ لوگ جو مستقل مزاج ہے وہ یہ نعمت دیے جاتے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں گے مگر وہ لوگ جو مستقل مزاج بے اعتبار اخلاق کے بیتبار اخلاق جن سے صحیح ہے مستقل مزاج ہے وہ یہ نعمت دیے جاتے ہیں بما جو لقا اور نہیں دیے جاتے یہ نعمت اللہ روح عظیم مگر صاحب قسمت بڑی کے مگر حض من قسمت زو منا صاحب مگر صاحب قسمت بڑی ہے جن کی بڑی قسمت ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ نعمت ملا کرتی ہے زو حزب عظیم کا مطلب بیتبار ثواب کے بیتبار دنیا کے نہ آخرت کے بیتبار اور ثواب کے بیتبار جو بڑی قسمت والے ہیں ان کو اللہ یہ نعمت دیتے ہیں اللہ ہمیں بھی دو حضین عظیم بنائے جن زگنا کا اب دیکھو اب علاج آ رہا ہے غصے کا نیچل کا ہے علاج غصہ غصہ لکھا ہے اور اوپر عبارت ہے یعنی اگر بشریت کی وجہ سے یعنی اگر غصہ آ بھی جائے یعنی اگر بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے اور اگر پہنچے آپ کو جن کا کرنا کا کمانا وہی کرنا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اور اگر اور اگر پہنچے آپ کو شیطان سے نظون کوئی وس وسا ان کا مانا ہاں غصے کا وس دلائے وہ اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے نظون کوئی وس بسا باللہ تو پناہ مانگ تو اللہ پاک کی اللہ سے پناہ مانگ اور اس کی اطاعت نہ کر نہ ہو یہ جملہ تعلی لیا ہے چاہے کی علت ہے بے شک وہ اللہ پاک وہی ہی ہے سننے والا ہر بات کا العلیم و جاننے والا ہر حال کا ہر حال کا جاننے والا ہر بات کا سننے والا وہ تیری مدد کرے گا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون خلاصہ جس وقت میں نے بیان کیا تھا عرض کیا تھا تو چار دلائل پک آئے ہیں چار دلائل آئیں گے لیکن اعلیٰ سبھی ترقی ہر دوسری دلیل پہلی دلیل سے ترقی کے ساتھ ہوگی اب پہلی دلیل تو گزر آئی ہے کل کم لک فرون بل خلق العرضا جو میں نے بتا اندازا یہ دوسری دلیل ہے وہ من آیا بل نہارو شمس لیکن اس دلیل سے اس کے اندر کچھ ترقی ہے ترقی با ایمان ہے کہ اس کے اندر تفصیل زیادہ ہے وضاحت زیادہ ہے یہ سمجھ لو کہ اس دلیل کے دو حصے تھے وہ پہلی دلیل جو گزری ہے اس کے کتنے حصے تھے پہلا حصہ متعلق تھا زمین کے پہلا حصہ جو تھا وہ زمین کے متعلق تھا خالق الارض فی یومین میں نے تجالو نلح اندازہ و جالفی ہا رواقیہ امن شوق ہے وہ بارہ کفیہ علاقہ سمائے پہلا حصہ اس دلیل کا متعلق تھا زمین کے دوسرا حصہ اس دلیل کا متعلق تھا آسمان کے کس کے متعلق تھا آسمان کے متعلق اس دلیل میں اس کے برعکس کیا گیا ہے کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ آسمان کے متعلق ہے یعنی اس دلیل کے دوسرے حصے کے ساتھ متعلق ہے اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس دلیل کے پہلے حصے کے ساتھ متعلق ہے یہ ہوا ہے سمجھیے بات <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جاتے دلیل اقلی توحید دوم دلیل اقلی توحید یہ دوسری دلیل ہے اچھا اعلیٰ سبیل ترقی بھی لکھا ہے سے ترقی ہے <coughs> ومن آیات ہی اور اس کی قدرت اور وحدانیت کی نشانات سے ہے عدالت اعلی وحدانیت ہی عدالت اعلی وحدانیت ہی جو دلالت کرنے والی ہے اس کی وحدانیت پر اس کی توحید پر دلالت کرنے والی آیات اللیل والنہار حضرت ایک تو لکھا ہوگا اللیل پر نمبر اول انہار پر نمبر دوم نہیں لکھا ہوا ہاں؟ نہیں وہ تو الگ ہے حصہ اول تو الگ ہے نا جی حصہ اول تو الگ لکھا ہے لیکن اللیل پر لکھو نمبر اول ہمت کرو اللیل پر نمبر اول انہار پر نمبر دوم شمس پر نمبر تین سوم القمر پر نمبر چار آپ یہ لکھ لیا یہ چار چیزوں کا ذکر ہے نا جی لیل نہار شمس اور چار چیزوں کا ذکر ہے نا جی لیل نہار شمس اور اچھا۔ دوسری بات کہ لیل اور نہار جو ہے نا سنگھ یہ مشترک ہیں آسمان و زمین کے درمیان جی۔ کیونکہ جب دن آتا ہے تو آسمان بھی روشن زمین بھی روشن اور جب رات آتی ہے تو اوپر بھی اندھیرا اور نیچے بھی اندھیرا یہ دو مشترک ہیں اور شمس و قمر یہ دو جو ہیں یہ آسمان کے ساتھ خاص ہیں کیونکہ یہ اوپر کی چیزیں ہیں یہ اس لیے و الار پر لکھا ہے حال مشترک اور اشمپ پر لکھا ہوگا حال خاص آسمان ہاں، اس وجہ سے لکھا اب کرو مانا اور اس کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند لا تسجدو لشم سے ولا قمر نہ سجدے کرو تم وقت سورج کے اور نہ واسطے چاند کے وہ لوگ سورج چاند کو سجدہ کیا کرتے تھے نا جی؟ اور سجدہ کیا کرو تم صرف اللہ پاک کو وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا ان کو اگر ہو تم خاص صرف اسی کی باتیں کرتے ہو تم ان کو تم یا ہوتا کا مطلب سمجھا رہا ہوں سمجھ لو ذرا وہ لوگ شمس و قمر کو سجدہ کرتے تھے کس کو اسی طرح لات عزا منات کو بھی سجدہ کرتے تھے اسی طرح اور بزرگوں پیغمبروں ملیکہ جنات کو بھی سجدہ کیا کرتے تھے لیکن کہتے تھے ہم موحد ہیں کہتے کیا تھے وہ بھی کہتے موحد بن گئے وہ کہتے تھے کہ ان شمس و کمر کو یا ان چیزوں کو سجدہ کرنا یہ در حقیقت خدا کا سجدہ ہے ان کو سجدہ کرنا در حقیقت کس کو سجدہ کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ان بزرگوں کو سجدہ کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا ان کو سیدھا کرنا در حقیقت کس کو سیدھا کرنا ہے خدا کو سیدھا کرنا ہے اس لیے ہم مشرق نہیں ہیں اللہ نے فرمایا اگر تم یا ہو تابون صرف اللہ کے عابد ہو تو ان چیزوں کا سیدھا چھوڑو سمجھ رہے ہو ان کو تم یا ہو تابون اگر ہو تم صرف اسی کی عبادتیں کرتے ہو جس جدون علی شم سے لا جزو کے نیچے لکھی ہے ان لا کانو جس جدون علی شم سے ولقمارے کچھ لوگ سجدہ کرتے تھے سورج چاند اور ستاروں کو بجگ عمون انا سجود ہم لحاظ ہل کوا کے بے ہوگا سجود للہ عز و جل بجگ عمون انا سجود ہم لحاظ ہل کوا کے بے اور یہ گمان کرتے تھے کہ ان کواقب کو سجدہ کرنا ہوگا سجود اللہ عز و جی اللہ کو سجدہ کرنا ہے فنحو عن سجود لحاظ وسایت انہیں منع کر دیا گیا کہ ان وسائط کو سجدے نہ کرو الذي بھی هذه ہادل اشیا اور انہیں حکم کیا گیا کہ صرف اللہ کو سجدے کرو وہ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں بات سمجھی ہے سجدے کرتے تھے غیروں کو اور کہتے تھے یا ہو نہ ہو تو ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے بھائی ان کو جو سجدے کرتے ہو کہتے ان کو سجدہ در حقیقت کو ہے خدا کو ہے اللہ نزانا خبردار یہ واسطے چھوڑو اگر صرف میرے عادت بنتے ہو تو یہ واسطے چھوڑو درمیان اب کرو مانا لا تفجدو لشم سے نہ سجدے کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو اور سجدے کرو تم اللہ پاک کو وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا ان کو اگر ہو تم ہوتا وہ دونا صرف اسی کی باتیں کرتے ہو تم حضرت اور کوئی عبارت بھی ہے یہاں یم تا سے روحا عبادت ہوں ماں عبادت غیر ہی غیر و مقبولاتے ہے ان عبادت ہوں ماں عبادت غیر ہی غیر و مقبول اللہ کی عبادت غیر کی عبادت کے ساتھ ملا کر کرنا یہ اللہ کے دربار کے ہاں مقبول نہیں ہے اللہ کے دربار کے ہاں قبول نہیں ہوتی یہ بیان کا والا ہے بس فینس تکبر ہوں اب یہ گجر آ رہی ہے کیا ہے گجر ہے پس اگر اور ادخال الہی ہے پس اگر استقبار کریں اعراض کریں اور تکبر کریں منہ موڑے رہیں وہ بدستور پہلے استقبر اوپر چل کرائے ایک عبارت ہوگی سجود للہ فجود لحدہ سجود تکبر کریں کس بات سے اللہ کی عبادت سے نہ بلکہ واحدہ ہو سے کس بات سے وعدہ وعدہ للہ جلالین صرف اللہ کو سیدھا کرنے سے وہ تکبر کرے اور عبارت ہوگی اور اے افراد عبادات لہو اے افراد عبادات لہو عبادت کو اللہ کے لیے اکیلا کرنے سے وہ انکار کرے اباؤ اللہ انگوشرے کو ماہو غیر اللہ ان بشر کو ماں ہو اور انکار کرے مگر یہ کہ شریک کرے موقع تو اللہ کے کسی دوسرے کو ابن کثیر کا حوالہ ہے اور عبارت لکھی ہوگی ولم جم تفلو ما امرو بہی نہیں ہے حاشیہ پر ہے ولم جم تفلو ما امرو بھی دیکھ لو حاشیہ پر ہے ابو ال وہ انکار کرے توحیدی عبادت کرنے سے وہ انکار کریں اور واسطے کو ضرور پکڑے وہ کہیں واسطے کے بغیر عبادت نہیں کریں گے مزار کا فلدینہ عند رب کا فلدینہ تو بس آپ کہہ دو قل قل یہاں مقدر ہے قل لکھا ہوا ہے حضرت فرما دو وہ فرشتے جو عند رب کا تیرے پروردگار کے ہاں ہیں جو سب نا وہ تو پاپیاں بیان کرتے رہتے ہیں باقی اللہ پاک کے رات اور دن بہم لا یس امون اور وہ ذرا بھی نہیں تھکتے ذرا بھی ان کے اندر سستی اور تھکان نہیں آتی مجھے تمہاری پاکی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری پاکی بیان کرنے والے موجود ہیں وہ من آ ہی اب یہ دوسرا حصہ آ گیا نیچا ہے یہ دلیل کا دوسرا حصہ ہے جو اس دلیل کے پہلے حصے کے متعلق ہے اس دلیل کا پہلا حصہ زمین کے متعلق تھا اس دلیل کا دوسرا حصہ زمین کے متعلق ہے زمین ہی اور لکھو گا حال خاص زمین حال خاص زمین سمجھا اور اس کی وحدت ودانیت کی اور قدرت کی نشانات سے ہے یہ بات کہ بے شک تو دیکھتا ہے تو زمین کو خاصیت دبی ہوئی زمین جو ہے وہ دبی ہوئی ہوتی ہے سمجھا فیضا انڈلنا پر جب اتارتے ہیں ہم اس پر آسمان سے پانی کو اے تزت تو ہل حرکت کرتی ہے کیا کرتی ہے پانی جب آتا ہے تو زمین میں پھر احتیاط پیدا ہوتا ہے حرکت پیدا ہوتی ہے وربت اور پھولتی ہے اور پھول جاتی ہے زمین اور پانی اس کے اندر داخل ہوتا ہے نا تو زمین پھول جاتی ہے اور ہلتی ہے حرکت کرتی ہے اور پھولتی ہے جملہ مو را برائے ثبوت کیا مت جملہ مو قیامت را کے ثبوت کے لیے اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جہاں بھی غیر آباد زمین اور غیر آباد شہر کے آباد ہونے کا ذکر آتا ہے وہ قیامت کا مسئلہ ساتھ ضرور بیان سناتے ہیں کہ تو یہاں قیامت کا مسئلہ ہے کہ جس طرح زمین پہلے دبی ہوئی ہوتی ہے پانی آتا ہے تو وہ حرکت کرتی ہے پھولتی ہے اور اس سے مختلف قسم کی نباتات اگتی ہے تو اسی طرح تم بھی نہیں ہوو گے پھر میں حکم دوں گا تو تم سارے کے سارے زمین سے نکل آؤ گے ان الذي احیاها بے شک وہ ذات پاک جس نے زندہ کیا اس زمین کو لیکن اوپر لکھا ہوگا مناسب اس کے زندہ کیا اس کی زندگی جو ہے اس کے مناسب یعنی اس کے اندر نباتات اگائی ہوگا ہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو مناسب ان کے مردوں کی حیات جو ہے وہ ان کے مناسب زمین کی حیات اس کے مناسب ان یہ ان تعلیلیہ ہے یہ جملہ تعلیل ہے مقبل کے لیے علت ہے بے شک وہ اللہ پاک اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے اس کو ہر کام کرنے کی طاقت ہے سمجھا وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے زمین غیر آباد کو بھی آباد کر سکتا ہے بس اب یہ دلیل آ گئی اس کے بعد ان الدین جلحدون سے تخویف اخروی ہے کیا ہے اللہ ہیں میرے تو یہ تصرفات ہیں رات میں نے بنائی دن میں نے بنایا سورج میں نے پیدا کیا چاند میں نے پیدا کیا زمین کو میں نے بنایا پھر اس کے اندر نباتات میں نے اگائی لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ وہ ہیں جو ٹیڑھے چلتے ہیں جو ٹیڑھے چلتے ہیں میری ذات میرے صفات کے بارے میں وہ ٹیڑھے چلتے ہیں دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں ہے لبی مجھے آیا دن یہ آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھے چلتے ہیں فی آیات ہماری آیات کے بارے میں نیچے لکھا ہوگا کونیا و تشریح کونیا تکوینیا لکھا ہے یا تکوینیا جو بھی لکھا ہے پہلے پڑھائے ہو تکوینی آیات وہ ہے جو جہان کے اندر اللہ نے قائم کر دیے یہ درخت پہاڑ پانی سمندر وغیرہ اور تشریح یا تنزیلیہ یا وہ آیات ہیں جو اللہ آسمان سے فرمائے ہیں فرماتے ہیں قرآن پاک میں تورات میں انجیل میں جو اللہ نے اپنی وادانیت اور قدرت کے دلائل ذکر فرمائے ہاں بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری آیات تکوینیا تشریح کے بارے میں لا صحیح کر کھڑا جو ساری سونا لینا نہیں چھپ رہے اوپر ہمارے نہیں یہ ہمارے اوپر مخفی نہیں ہے سونا لینا نہیں مخفی اوپر ہمارے نہیں چھپ رہے اوپر ہمارے ہمارے اوپر مخفی نہیں ہے ہمیں سب پتا ہے کیا مطلب اوپر دکھا ہے بین ستور یعنی ہم ان کو ضرور سزا دیں گے یعنی ہم ان کو آپ ہاں، کو ہمارے اوپر مقصد نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ کون صحیح راہ چل رہا ہے کون ٹیڑھی راہ چل رہا ہے ہم ان کو سزا دیں گے اب ہم انجول کا آیا پس وہ انسان جو ڈالا جائے گا آگ کے اندر وہ بہتر ہے یا وہ انسان جو آئے گا امن امان کے ساتھ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں بتلاؤ تو صحیح ایک وہ انسان ہے جو قیامت کے دن امن امان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور ایک وہ ہوگا جسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو بتلاؤ مجھے بہتر کون ہے ہاں آیا اب وہ انسان جو ڈالا جائے گا آگ کے اندر جیسا کہ یہ ملحد کیا لکھا ہے جیسا کہ یہ ملحد خیر ان یہ انسان بہتر ہے یا وہ انسان جو آئے گا کہاں آئے گا کیا لکھا ہے نیچے جنت میں کہاں آئے گا جنت میں آمین امن امان کے ساتھ جو مل قیامت کے دن جیسا کہ صاحب استقامت جیسا کہ کل گزرا ہے ان الدین قالو رب اللہ ہو ہاں جی وہی ہے جیسا کہ صاحب استقامت اے ملو معاشے تم خطاب تحدیدی بولو صحیح خطاب کہہ دیجیے ڈراوے کا خطاب ہے اجازت نہیں ہے کہ جو چاہو کرتے رہو یہ ڈراوے کا خطاب ہے کرو کرو جو چاہتے ہو کرو ہاں میں تم سے نمٹ لوں گا ایک دن ضرور اے ملو معاشے تم کرتے جاؤ تم ماشے تم جو کچھ کے چاہو تم ایک دفعہ ہی سزا دے گا ایک ہی دفعہ سزا دے گا اللہ پاک نہ بے شک وہ اللہ پاک صاف اس کے جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے بصیر ان کا مانا ناظر بصیر کا مانا وہ مسئلہ میں بات رہی ہے حاضر ناظر کی یاد ہے بصیر ان کا مانا کیا ہوتا ہے ناظر ہاں بے شک وہ اللہ پاک ساتھ ان آمہار کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے بس سنگل ندی کا فروغ اب حضرت اگر تیسرا شکوہ آ رہا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ چار شکوے آئیں گے اعلیٰ طبیلی ترقی دو شکوے آ چکے ہیں پہلا شکوہ تھا کہ یہ قرآن سنتے نہیں دوسرا شکوہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ سنتے نہیں بلکہ اوروں کو بھی منع کرتے ہیں اب تیسرا شکوہ آگے آ رہا ہے ما یقال سے شروع ہوگا لیکن ان الدین کا فرو جو ہے جو اس تیسرے شکوے کی تمہید ہے تیسرے شکوے کی کیا ہے تمہید ہے اب ان الدین کا فرو پر یہ لکھا ہوگا تمہید برائے شکوائے تمہید برائے یعنی آپ پر عنادن سوال کریں گے تنگ نہ ہونا یہ لگ لکھا ہوا ہے آپ پر عنادن سوال کریں گے ہاں۔ ان لوینہ کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ذکر سات نصیحت نامے کے ذکر کا مانا نصیحت نامہ مراد قرآن پاک کیا مراد ہے قرآن پاک جو ہے جو نصیحت نامہ ہے نا جی ذکر ہے نا اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ نازل ہوا ہے ذکر سے نیچے لکھا ہے نا قرآن لکھا ہے قرآن پاک مراد ہے اور مانا ذکر کا کیا کر رہا ہوں نصیحت نامہ ہاں مانا کرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ذکر اس نصیحت نامے کا یعنی قرآن مقدس کا اب ان لوین کفرو ذکر یہ مبتدا متضمن معنی شرط ہے جزا مقدر ہے ان میں تدبر کی کمی ہے نہ قرآن میں لکھا ہوا ان میں تدبر کی کمی ہے یہ اردو میں لکھا ہوا ان میں تدبر کی کمی ہے نہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے ان میں تدبر کی کمی ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس نصیحت نامے یعنی قرآن پاک کا جبکہ آ گیا وہ ان کے پاس ان میں تدبر کی کمی ہے نہ قرآن عربی میں جزا لکھی ہوئی ہے معانے دوں جو لوگ نصیحت نامے کا انکار کرتے ہیں وہ معانے دونوں ضدی ہیں ہاں وہ منیب نہیں اگر منیب ہوتے تو کب کا قبول کر چکے ہوتے زد کی وجہ سے انکار کیا ہوا ہے معاندون ابو وہ ہیں ان لکتاب ان جو ہے یہ جملہ تعلیم اس لیے کہ بے شک یہ قرآن پاک توجہ ہے نہیں ہے بے شک یہ لکتاب پہلی صفت ہے البتہ عظیم الشان کتاب ہے کتاب ان کا مانا کتاب ان کی تنوین جو ہے جو کس کے لیے ہے تعظیم کے لیے تعظیم کے لیے کتاب حالانکہ بے شک وہ قرآن پر بتا عظیم الشان کتاب ہے عظیم نمبر دو دوسری صفت بات ہے بے مثل بے مثال عظیم کا مانا بے مثل بے مثال میں پہلے پہلے مانا بے مثل بے مثال سمجھا سی میں نے عرض کیا تھا کہ جب قرآن پاک کی صفت آ گئی تو یہی معنی ہوگا دوسرا یہاں آ گیا ہے اور بے شک وہ قرآن پاک البتہ عظیم الشان کتاب ہے عزیز بے نظیر ہے اس کی نظیر دنیا کے اندر نہیں ملتی نہ تورات نہ انجیل نہ زبور نہ سوکھ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ بے مثل بے مثال کتاب ہے لا جاتی ہلبا پہلو نمبر تین مانے کا خیال کرو تیسری بات نہیں داخل ہو سکتی اس قرآن میں کوئی غیر واقعی بات لا جاتی ہے کمانا نہیں داخل ہو سکتی اس قرآن پاک میں نہیں آتی اس قرآن میں نہیں داخل ہو سکتی اس قرآن پاک میں البا پہلو لو کوئی غیر واقعی بات سمجھ رہے ہو مانا یاد رہے گا نہیں داخل ہو سکتی ہے اس قرآن پاک میں الباط لو کوئی غیر واقعی بات کوئی جھوٹھی بات کوئی غیر واقعی بات اس قرآن میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی اس کی ساری باتیں چاہیں سچی ہیں ساری باتیں چاہیں سچی ہیں اور حق ہیں نہیں داخل ہو سکتی اس قرآن پاک میں کوئی غیر واقعی بات من بین جدے اس کے آگے ولا من خلف ہی اور نہ اس کے پیچھے نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے یعنی کسی طرف سے ہے ہر طرف سے یہ محفوظ ہے سمجھا اس کی حفاظت کی ہوئی ہے کسی طرف سے بھی اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا تنزیل چوتھی صفت ہے چاہے چوتھی ہے یہ تو اتارا ہوا ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے تنزیل ہے نا تنزیل تنزیل بے معنی منزل تنزیل بے معنی منزل سمجھا خیال کرو یہ اتارا ہوا ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے جب اس کا متکلم ایسا ہے تو ظاہر کلام بھی ایسا ہوگا سمجھا نا سی آگے آ رہا ہے علی الحکیم حکیم کا کو حکمتوں سے پر یعنی اس کا بولنے والا اور اس کا متکلم چونکہ حکیم ہے تو یہ کلام بھی کیا ہے حکیم ہے ہاں اتارا ہوا ہے یہ ذات پاپ کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے حمید جو تعریف کیا ہوا ہے کیا مانا حمید کا اوپر لکھا ہے یعنی اس کی حکمت جا نہیں یعنی اس کی حکمت کابرانہ نہیں بلکہ حمید ہے اس کا ہر فیل جو ہے وہ قابل حمد ہے قابل ستائش ہے اس کا کوئی فیل ایسا نہیں ہے جس میں جبر پایا جاتا ہو سمجھ رہے ہو یہ ساری قرآن پاک کی تعریف تھی کہ جو لوگ قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں ان کے دماغ کے اندر خلل ہے قرآن کے اندر کوئی خلل نہیں ہے اس لیے کہ قرآن تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ بڑی عظیم شان کتاب ہے اور یہ بے مثل بے مثال کتاب ہے اس کتاب جیسی کتاب نہ آج تک آئی اور نہ آئے گی سمجھ رہے ہو اب اصل شکوہ شروع ہو رہا ہے ما جو من قبلك حضرت میری طرف دیکھو سمجھ لو بات پہلا شکوہ کیا تھا کہ یہ قرآن سنتے نہیں آر و اکثر ہوں کوملا وقار و قلوب نام قرآن سنتے نہیں الٹا کہتے تیرے ہمارے درمیان پردہ ہے دوسرا شکوا آیا وقال وقال لدین کا کہ خود نہیں سنتے بلکہ اوروں کو بھی منع کرتے ہیں اب یہ تیسرا شکو آیا کہ اگر کبھی قرآن سے متاثر ہو بھی جائیں سمجھ رہے ہو تو پھر الٹا اعتراض بازی شروع کر دیتے ہیں تاکہ عوام کے ذہنوں کے اندر اس قرآن کا سکہ نہ بیٹھے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کوئی اچھی تقریر کر رہے ہو اچھی کتاب پڑھا رہے ہو یا اچھا مسئلہ بیان کر رہے ہو کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا سوال کرنے کے لیے اور شیطان قسم کی آدمی تاکہ عوام پر جو اس کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے یہ اثر نہ ہو ایسا ہوتا ہے نا جی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اول فرمایا تو سنتے نہیں پھر فرمایا دوسروں کو روکتے ہیں اب فرمایا اگر قرآن کی کوئی اچھی بات کبھی متاثر ہو کر سن بھی لے تو پھر اعتراض شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر پیدا نہ ہو قرآن کا لوگوں کے دلوں پر بات ہو یہ مقبل سے کیا ہے ترقی ہے مقبل سے کیا ہے اور ضمن تسلی بھی ہے حضرت نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے تسلی ہے کہ حضرت یہ لوگ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہر دور میں پیغمبروں پر اعتراض ہوتے آئے ہیں ہر دور میں پیغمبروں پر اعتراض ہوتے آئے انہوں نے بھی صبر سے کام لیا تھا آپ بھی صبر سے کام لو ما پالو لکھا لکھا ہے شکوا سالث اور تسلی بھی ہے اور ومن تسلی بھی ہے ما جو پالولہ نہیں کہا جائے گا آپ کو کیا مانا نہیں کہا جائے گا منل ایزا و تقزیب منل ایزا و تقزیب ایزا دینا اور جٹلانا پرتوی کا حوالہ ہے ساتھ اردو میں بھی لکھا ہے باتیں ایزا و تکلیف کی باتیں ایزا و تکلیف ایزا اور تکلیف کی باتیں آپ کو نہیں کہی جائیں گی مگر وہ جو تحقیق کہی گئی ہیں باتیں رسولوں کے من قبل کا آپ سے پہلے آپ سے پہلے رسولوں کو جو باتیں کہی گئی وہی کہی جائیں گی ان کی طرح آپ بھی صبر فرما ان کی طرح آپ بھی صبر فرما ان ربا کا نتیجہ صبر بے شک پروردگار تیرا البتہ صاحب ہے بخشش کا جی منیب کے لیے کس کے لیے ہاں منیب یعنی منیب باوجہ توبہ کے بخشے جائیں گے یعنی منیب باوجہ توبہ کے بخشے جائیں گے وضو عقاب علیم اور صاحب ہے سزا دردناک کا سزا سخت کا کس کے کن کے لیے ضدیوں کے لیے جو ضدی ہیں ان کے لیے اللہ پاک سخت عذاب دیں گے جو منیب ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی بس آپ خبر سے کام لے رہے ہیں بس میں نے کل خلاصہ جب بیان کیا تھا تو عرض کیا تھا کہ تین شبہات کے جوابات بھی آئیں گے کتنی تین اب پہلے شبوں کا جواب ہے میرے طرف دیکھو وہ لوگ اعتراض کرتے کہ نبی بھی عربی ہے اور کتاب بھی کیا ہے عربی ہے معلوم ہوتا ہے یہ خود بناتا ہے جتنی بن جاتی ہے پیش کر دیتا ہے اگر قرآن پاک فارسی یا کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر ہم مان لیتے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے چونکہ نبی عربی ہے چاہے عربی ہے فارسی نہیں جانتا دوسری زبان نہیں جانتا اور ہمیں بیان کر رہا ہے معلوم ہوا خدا نے اس پر وہی نازل کی ہے لیکن یہ تو کتاب بھی عربی ہے نبی بھی عربی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود بناتا ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی اجمی زبان میں نازل کرتا قرآن تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ واہ واہ یہ عجیب بات ہے کہ نبی عربی ہے اور کتاب اجمی ہے سمجھا یہ چونکہ ہے نا ضدی کیا ہے ایک وہ سوال ہوتا ہے جو کوئی منیب آدمی سوال پیش کرتا ہے سمجھنے کے لیے کس کے لیے تو اس کو جب جواب دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے اور تسلی ہو جاتی ہے چپ کر کے چلا جاتا ہے یہ لوگ منیب تو ہیں یہ ضدی ہیں یہ سوال کرتے ہیں برائے سوال سوال برائے سوال ان کا مقصد سمجھنا نہیں ہے ضد کی بنا پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر آجمی زبان میں ہوتا تو ہم مان لیتے لیکن اگر میں آجمی زبان میں نازل کرتا تو پھر یہ سوال کرتے کہ یہ کیا ہے کہ نبی عربی ہے اور کتاب اجمی ہے یہ یہ سوال کرنے سے رہنے والے نہیں ہیں اور یہ ماننے والے نہیں ہیں اب کرو مانا بلو جالنا ہو قرآن آجمی جواب سوال اول جواب سوال اول اور اگر کرتے ہم اس کتاب مقدس کو قرآن آجمی کیا کرتے ہم اس کو قرآن آجمین یعنی دوسری زبان میں جس کو عربی نہ سمجھتے سمجھا جس طرح آج ہم آدمی کی زبان کو نہیں سمجھا جاتا اس کو نہ سمجھتے لقالو البتہ کہتے لولا فصلت آیا تو نہیں کھول کھولی گئی آیات اس کی کیوں نہیں کھول کھول کر بیان کی گئی آیات اس کی یعنی عربی کیوں نہیں یعنی عربی کیوں نہیں آ و یوں اجم یون و عربی استفام انکاری ہے آیا قرآن آجمی اور نبی عربی آیا قرآن اور نبی یہ سوال کرتے اچھا یہ عجیب بات ہے کہ نبی عربی ہے قرآن اجمی ہے سمجھا دیں اوپر لکھا ہے یون پر قرآن اور عربی پر نبی آیا قرآن آجمی ہے اور نبی عربی ہے جی کل ہو آمنو سمر انابت لکھا ہے اللہ نے فرمایا تم اس عربی قرآن کو نہیں مانتے تو نہ مانو جن لوگوں کے دل کے اندر انابت ہے ان کے لیے تو یہ شفا ہے ان کے لیے قرآن کیا ہے ہدایت نامہ ہے اور شفا ہاں جو لوگ دبی ہیں ان کے قانون میں بوجھ پڑے ہوئے ان کو قرآن سنائی نہیں دیتا نہ قرآن ان کے دل میں داخل ہوتا ہے کل ہو دینا حضرت فرما دو یہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ہدن رہنما ہے کیا ہے ان کے لیے تو یہ رہنما ہے کس بات کا نیک کاموں کے لیے کس کے لیے نیک کاموں کے لیے اچھے عقائد اور اعمال کے لیے بشفا ان اور شفا ہے امراض قلبیہ سے شفا ہے ہاں ہم ہماری مثال حضرت کا منزل بیماروں کے ہے اور پرانے پاک جو ہے یہ نسخہ شفا کیا ہے نسخہ شفا اور شفا ہے امراض قلبیہ سے دل کی بیماریاں ناقائد فاسدہ اخلاق رضیلہ اور حدیثہ سمجھا ان چیزوں سے جو ہے یہ شفا ہے بلین خمرہ عناد طریقہ ہے اور ضد ضد جو لوگ کرتے ہیں ان کا خمرہ کیا ہے اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے باوجود وضوح حق کے عنادن باوجود حق کے عنادن جو لوگ ایمان نہیں لاتے فی آگان وقر چلتا ہے درجہ اول آدم سیما کہ وہ سنتے ہی نہیں سرے سے ان کے کانوں میں تو بوجھ پڑے ہوئے ہیں واہ واہ درجۂ دوم آدم فہم درجۂ دوم آدم فہم اور وہ قرآن پاک یہ اوپر ان کے ذریعہ ہے اندھے ہونے کا جی اس پہ اور زیادہ اندھے ہو رہے ہیں یعنی کیا لکھا ہے بجا اناد کے ہاں، قلت تدبر کے تدبر کے بابا جاج و قلت تدبر کے سمجھا اور وہ اوپر ان کے اندھے ہونے کا ذریعہ ہے الا ایک یہ لوگ بلائے جاتے ہیں مکان جگہ دور سے اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی ہو بہت دور کھڑا ہو اس کو بلاؤ تو وہ آواز کو سنتا ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں آواز سنتا ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں ہے تو ان کی مثال بھی ایسے ہے یہ قرآن سنتے تو ہیں لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا یہ لوگ بلائے جاتے ہیں جگہ دور سے میں مکان بعیدن پر اے ہم کل منادا میں مکان بعیدن اے ہم کل منادا میں مکان یعنی یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو بلائے گئے دور جگہ سے لا یسما بلا گلا ما ہمو ماں جنادا لا جسما ہو بلا جیسا ممبئی جو نہ نہیں نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے وہ جو بلایا جاتا ہے ساتھ اس یہ جلالین کا حوالہ ہے کرو مانا یہ لوگ بلائے جاتے ہیں جگہ دور سے نیچے لکھا ہے کہ نہ آواز سنتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں نہ آواز سنتے ہوں اور نہ آتے ہیں نا موسل کتاب جواب شبو سانی جواب میری طرف دیکھو شبہ یہ تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام اور کتاب ہے تو یک یکبارگی کیوں نہیں آیا یک یکبارگی کیوں نہیں آیا جس طرح تورات بار یکبارگی آئی تھی انجیل یک یکبارگی آئی تھی یہ تھوڑا تھوڑا جو نازل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتا ہے جتنی بن جاتا ہے پیش کر دیتا ہے پھر اور بنانے لگ جاتا ہے اللہ نے فرمایا میں نے تورات یک بار گی نازل کی تھی لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا جی جی بار گی نازل کی تھی تورات لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیے تھے اب تھوڑا تھوڑا نازل کیا تو اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں جو منیب تھے یک بار کی تورات آئی تھی اس کو بھی مان لیا تھا اور جو اب منیب ہے تو قرآن تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے پھر بھی اس کو مان رہے ہیں جو ضدی ہے نہ اس وقت مانے تھے نہ اب مانے سمجھ رہے ہو ولقد آتینا جواب شبو ثانی کیا لکھا ہے جواب شبو ثانی اور البتہ عطا فرمائی ہم نے موس علیہ السلام کو کتاب فخت و لفی ہے بس اختلاف کیا گیا بیچ کے اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں بلولا کالے مات جواب شبو سالے سے کیا لکھا ہے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ چلو بھائی اگر ہم غلط راستے پر ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے اور ہم اس کے من کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں پتھر مارتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا جواب اللہ نے فرمایا میں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں عذاب دیا وہ آخرت میں دوں گا وقت موعود پر دوں گا اس لیے اب عذاب نہیں آ رہا اگر میرا وہ فیصلہ نہ ہوتا تو کبھی کا تم ہلاک کر دیے جاتے سمجھا سن ولولا کالے متن اور اگر جواب شروع تاریخ لکھا ہے اور اگر نہ با نہ ہوتی ایک بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے وہ بات پہلے ہو چکی ہے وہ کون سی بات کہ پورا عذاب ان کو آخرت میں ہوگا کیا لکھا ہے کہ پورا عذاب ان کو آخرت میں ہوگا سمجھا تھی تو لقویا میں البتہ قطعی عملی فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دیا جاتا لیکن کون سا فیصلہ مراد ہے عملی کون سا مراد ہے کہ علمی فیصلہ تو دلائل کا فیصلہ تو ہو چکا ہے پہلے سے یہاں فیصلے سے مراد کون سا فیصلہ ہے عملی کہ عذاب دے کر دشمنوں کو تباہ کر دیا جائے دوستوں کو نجات دے دی جائے البتہ عملی فیصلہ قطعی فیصلہ کر دیا جاتا ہے درمیان ان کے کہاں فیصلہ کر دیا جاتا دنیا میں کہاں دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا وہ اور بے شک یہ لوگ باوجود قیام براہین کے باوجود قیام براہین کے یہ لوگ لفی شکل البتہ اب تک بھی لفی شکل بن ہے اب تک بھی البتہ اب تک بھی بیچ شک کی ہے من ہو اس سے اس سے یعنی عذاب موعود یا قرآن چل گئے ہے موعود یا دونوں مرجے ہو سکتے ہیں البتہ اب تک بھی بی شک ہیں اس عذاب سے یا البتہ اب تک بھی بی شک ہے اس قرآن پاک سے مریب جو چین نہیں لینے دیتا رات دن بے چین کیے ہوئے ہے تردد میں ڈال رکھا ہے سمجھا تھی جو آرام ہی نہیں کرنے دیتا ان کو مریبن جو چین نہیں لینے دیتا من آنے کا حاصل فیصلہ کیا لکھا ہے وہ قیامت کا فیصلہ جو ہوتا ہوگا وہ فیصلہ کیا ہوگا اس فیصلے کا خلاصہ ہے اور مانا میرا کا لکھا ہوگا دشا ہے وہ انسان جو کرے گا نیک کام فیل نفس سے ہی تو بس سے اپنے نفس کے نفے کے لیے کرے گا لال غیر ہی ادرو المانی لال غیر ہی ادرو المانی بمن اصا تخویف لکھا ہے اور یہ فیصلے کا دوسرا حصہ ڈرا رہا ہے اور وہ انسان جو برے کام کرے گا تو بس اوپر اس نفس کے کرے گا لا غیر لا غلوم اور کسی پر نہیں کرے گا کا بے اللہ مل ابھی اور نہیں ہے پروردگار تیرا ظلم کرنے والا بندوں پر وہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا سمجھا جو نیکی کرے گا تو اپنے لیے جو برے کام کرے گا تو اپنے خلاف جہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے وما ربو کا بے غلہ مل عبید غلام مبارک کا سیوا ہے کس کا سیوا ہے مبارک کا سیوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا رب بڑا ظلم نہیں کرتا لیکن چھوٹا ظلم کرتا ہے رما ربوں کا ذلام نہیں ہے رب تیرا بڑا ظلم کرنے والا یعنی بڑا ظالم نہیں ہے اور چھوٹا ظالم ہے جی حالانکہ یہ تو غلط ہے اللہ تعالیٰ کو مطلب ظالم نہیں ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ظلام جو ہے ظلام یہاں مبالغے والے معنی سے خالی ہے مبالغے والے معنی سے خالی ہے یہاں بھی ظلم کے معنی کے اندر ہے نہیں ہے تیرا رب ظلم کرنے والا بندوں پر اور نہیں ہے رب تیرا ظلم کرنے والا بندوں پر کیونکہ اللہ پاک نے اور جگہ پر فرما دیا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ان کا کو حسنۃ یضاعفہ سمجھا نا الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اخمامها حضرت یہ چوتھی دلیل اکلی تیسری دلیل اکلی آ گیا اب یہ کتنی دلیل اکلی ہے تیسری ہے اعلیٰ طرف ترقی ہے چاہے اس کے اندر اور زیادہ تفصیل ہے سمجھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے الہ علم خیال کرو ذرا خیال کرو لکھا ہے دلیل عقلی توحید سوم اعلی سبیل ترقی جی اور الہ ہے جو ردوں پر لکھا ہوگا خاصا علمیہ اولا خاصا علمیہ اولا حضرت بار بار پڑھ رہے ہو تقدیم ماہ کو تاخیر جو فید حسرا جس کلمے کا مؤخر ہونے کا حق ہو اور اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہاں حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے اب الہ جار میں جو ہے یہ معمول ہے اپنا خبر مقدم ہے اور علم مبتدا مؤخر ہے اللہ اکبر الہ معمول ہے یورد و عامل ہے معمول مقدم اور عامل کیا ہے تو معمول جب مؤخر ہونے کا حق تھا اور اس کو مقدم کر دیا جائے تو یہاں کیا ہوگا حسر والا معنی ہوگا صرف اسی اللہ پاک کی طرف جو رد رد کیا جاتا ہے علم قیامت کا علم قیامت کا کس کے حوالے کیا جاتا ہے کوئی بندہ پوچھتا ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے مت قیامت کب آئے گی تو جواب کیا ملتا ہے لا الا اللہ لا اللہ قیامت کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا یہ علم جو ہے وہ اللہ کی طرف پھیرا جاتا ہے اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو بھی پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کا یہی جواب ہے مجیب کا کہ اس کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا یورد علم صرف اسی اللہ پاک کی طرف جی رد کیا جاتا ہے اور حوالے کیا جاتا ہے علم کیا جاتا ہے سمجھ رہے ہو سی پاپ کے حوالے کیا جاتا ہے علم کیا تخرج بماتا ثمرات من اکمام یہ خاصا علمیہ دو نمبر دوم خاصا نمبر دو اور نہیں نکلتے کیا ہے اور نہیں نکلتے من سمراتن کوئی پھل من اکما اپنے غلافوں سے من اکما اپنے غلافوں سے سمجھ رہے ہو نا جو سیپ بند ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے اندر سے خوشہ نکلتا ہے کھجوروں کا سمجھا جی اسی طرح اور پھل جو ہے وہ پہلے جو گچھا ہوتا ہے پتوں کا اندر وہ پھٹتے ہیں تو اندر سے پھل نکلتا ہے چھوٹا چھوٹا دیکھا ہے نا تم نے آپ سارا جہاں کو تم نے دیکھا ہوا کون سی چیز ہے جو تم نے نہیں دیکھی یہی کراچی سے پشاور کر کے تم نے سب کچھ دیکھا ہوا اور خدا کی زمین اور ہے کہ یہ تم نے ضرور دیکھی ہے وما تخ زمین سمارا اور نہیں نکلتے کوئی پھل من اکمام اکما میں اپنے غلافوں سے دو بما تحمل من ان کا نمبر تین کرتا اسی طرح ہے اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مونت کوئی مادہ عورت ہو بھینس ہو گائے ہو بکری ہو سمجھا جو حیوانات ہو کوئی مونت نہیں حاملہ ہوتی کوئی مونت بلا تازہ ہو نمبر چار اور نہ وضع کرتی ہے اپنے حمل کو انسا کوئی مونس اپنے حمل کو وضع نہیں کرتی اللہ علم یہ سارے کام اس کے علم کے اندر ہیں سارے کام ہاں پھل کوئی نکلتا ہے تو وہ کس کے علم کے اندر ہے حملہ ہوتی ہے کوئی مونت تو وہ کس کے علم میں ہے کوئی مونت وضع کرتی ہے تو وہ کس کے علم میں ہے اور قیامت کا علم کس کے علم میں ہے اللہ کے پاس ہے صرف اسی کے پاس ہے اللہ علم ہی مگر صرف اسی کے علم کے اندر ہے سارے کی ساری چیزیں اسی کے علم میں ہیں دیکھو حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے کہ اصول ہے عربیوں کا کہ اگر ایک لمبا کلام ہوئے تو اس کے پہلے جملے کے اندر اگر حسر ہوگے تو باقی سارے جملوں میں حسر ہوتا ہے سارے جملوں میں کیا ہوتا ہے کلام کی ابتدا میں حسر لایا جائے نا تو وہ سارے کلام کے اندر حسر پیدا کر دیتا ہے الہ یورپ دو تو سن رہے ہو جہاں حسر ہے نا جی باقی جملے جو ہیں وہاں بھی ما اللہ ہے ما تخرجو اللہ بے علم ما اللہ ہے نا جی وہاں بھی حسر لایا گیا ہے تو یہ جتنے کام بھی ہو رہے ہیں یہ صرف اللہ کے علم کے اندر ہیں اور کسی کے علم کے اندر نہیں ہے سمجھ رہے ہو ایک مولوی محمود پیپلانوی گزرا ہے مولوی محمود پیپلانوی سمجھا ارے ہما ارے وہ کہتا ہے ما تستقل رخصت فی رحم امرات الا غلبلی جو جندر الہا ما تستقل رخصت فیر رہے میں امراط اللہ بلو یا کسی عورت کے ذہن کے اندر جو نسخہ ٹھہرتا ہے تو ولی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے سمجھا نا جی؟ اندازہ فرماؤ اللہ نے کیا فرمایا تحمل من انسا ولا تضع چیزوں کا علم صرف کس کو ہے اللہ صاحب کو ہے امبیا کو اولیاء کو جنات ملیکا کو کسی نوری ناری خاکی کو اس کا علم نہیں ہے سمجھا بجو مل سر جنادی ہے تخوی سے اخروی چاہے ہر دلیل اپنے کے بعد تخویف دنیاوی یا اخروی آ رہی ہے اب یہ تخویف اخروی ہے عقلی دلیل کے بعد اللہ نے فرمایا یہ ساری صفات میری ہیں یہ میرا علم ہے جو لوگ یہ میری فکر غیروں کے اندر مانتے ہیں نبیوں بزرگوں ولیوں ملیکا جنات بتوں کے اندر مانتے ہیں قیامت کا دن جب ہوگا تو میں انہیں کہوں گا تو بلاؤ نا اپنے ان شریکوں کو آئیں تمہاری مدد کریں لیکن ایک بھی مدد نہیں کرے گا وجہ میں دی ہم اور جس دن کے بلائے گا اللہ پاک ان کو جنادی ہم کا ہم ضمیر ہم زمیر کا مرجع ہے مشرقین کون ہے بلائے گا ان کو کن کو کن کو مشرقین کو سمجھا اور مراد اس سے کون ہے عام فی کل من غیر اللہ عام فی کل من آبد غیر اللہ ازبار المحیط جو جو لوگ غیروں کو پکارتے کرے ساروں کو بلائے گا شرکائی وہ کہاں گئے شریک میرے جی اللہ تم ہماریا اللہ جن کو تم عبادت کرتے تھے تم میرے ساتھ مرا کا والا ہے جن کی تم میرے ساتھ عبادت کرتے تھے وہ کہاں گئے کیا مانا کہاں گئے یعنی بلاؤ نا ان کو تمہاری مدد کریں تم تو دنیا میں کہتے تھے وہ ہمارے مددگار ہیں شفا ہے والا رجے ہے تو للحفنا سمجھا نا دیجیے بزرگ مجھے جنت دلوا دیں گے پیر کہتا تھا میں پل شراب پر بھی میں کھڑا ہوں گا جنت کے دروازے پر میں کھڑا ہوں گا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تمہیں جنت میں داخل کرا دوں گا ہاں بلاؤ نا انہیں تمہاری مدد کریں اے نا شرکائی کہاں ہے شریف میرے یعنی ان کو بلاؤ کہ یہ مصیبت دفاع کرے یعنی ان کو بلاؤ کہ یہ مصیبت دفاع کرے کالو آزن کا کہیں گے وہ خیال ذرا مانے کا آزنا کا آگاہ کر دیا ہے ہم نے آپ کو کہ نہیں ہے ہم میں سے من شہید کوئی مدعی اس عقیدے کا حضرت اب ہم اس عقیدے سے توبہ کر چکے ہیں اب ہم اس عقیدے کے مدعی مدعی نہیں ہے اب ہم اس عقیدے کے مدعی نہیں ہے ہم نے اس عقیدے گندے عقیدے سے توبہ کر لیا ہے آگنا کا آگاہ کر دیا ہم نے تجھ کو اطلاع کر رہے ہیں ہم آپ کو کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی من شہید مدعی اس عقیدے کا یعنی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے حضرت آگنا کا سنو بات متر دیکھو آگنا نا کا مانا عالم کا کیا گیا ہے کیا مانا کیا گیا عالم ناگ بتلایا ہم نے آپ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہاں اے علام بے معنی اخبار ہے اے علام بے معنی اخبار ہے اے علام اور اخبار کا فرق ہے اے علام کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی بات کا علم نہیں تھا تم نے اس کو علم دیا ہے اس بات کا کیا دیا ہے اور اخبار کا معنی یہ ہے کہ تم نے کسی آدمی کو ایک بات کی خبر دی ہے خواہ اس کو پہلے سے معلوم ہوئے یا نہ ہوئے تم نے اس کو خبر دی ہے تو اعلان کا حقیقی معنی اگر کرو تو لازم آتا ہے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا یہ بتلا رہے ہیں حالانکہ اللہ کو تو ہر وقت ہر بات معلوم ہے